حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا تم نماز میں کیا پڑھتے ہو اس نے کہا میں تشہد پڑھتا ہوں پھر اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں قسم ہے اللہ کی مجھے وہ دعائیں تو نہیں آتی جو آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں یا جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی یہی کچھ گنگناتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 910